الرحمن الرحیم ہم نے کل فیل مظاہرے کی گردان کی تھی فیل مظاہرے کی گردان بات ساتھی جو ہم دوسرے روم میں ہوا تھا سبق دوسرے روم میں ہوا تھا تو فیل مظاہرے کی گردان جو ساتھی کل نہ آ سکے ہوں ریکارڈڈ لیکچر موجود ہے ریکارڈڈ لیکچر وہ سن لیں اس کو آگے ہم چلتے ہیں جی فیل مظاہرے کی گردان کے اندر ہم نے بتا دیا تھا جی فیل مظاہرے کسے کہتے ہیں فیل مظاہرے جس میں حال بھی پایا جائے اور استقبال بھی پایا جائے جس میں حال بھی پایا جائے استقبال بھی پایا جائے اس کو فیل مظاہرے کہتے ہیں اس کی بھی چار گردانیں تھی مظاہرے معروف یعنی مثبت مظاہرے معروف اور مثبت یعنی مظاہرے مجھول نفی مظاہرے معروف اور نفی مظاہرے مجھول یا فلو یا فلانے یا یفلنا تفل تفلان تفلون تفلین تفلان یا فلنا تا فلو افلو نہ فلو اور ان کا ترجمہ بھی کل کروایا تھا آج ہم دیکھتے ہیں قاعدے کی طرف چلتے ہیں کہ یہ مزار معروف مزار مجھول وغیرہ بنتے کیسے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ ماضی کے شروع میں ایک حرف چار حرفوں میں سے لگا دو چار حرف آپ نے یاد رکھنے ہیں چار حرف کہتے ہیں حروف عطین اتینا اس میں کتاب میں بھی لکھا ہوا اتینا یعنی کیا حمزہ تا یا اور نون حمزہ تا یا اور نون ٹھیک ہے حمزہ کیوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا حمزہ کیوں کہتے ہیں جس الف کے اوپر ہو الف ہو تو جس کے اوپر کوئی حرکت آ رہی ہو تو وہ حمزہ ہوتا ہے اصل میں الف نہیں ہوتا الف حرکت سے خالی ہوتا ہے ساکن بھی نہیں ہوتا اور اس میں سکون بھی نہیں ہوتا اور کوئی حرکت بھی نہیں ہوتی تو وہ الف کہلاتا ہے جس کے اوپر حرکت ہو یا ساکن ہو تو وہ حمزہ ہوتا ہے تو یہ حروف عطینہ میں سے الف لکھا کتاب میں ہی ہوا ہے الف تا یا نون لیکن ہے یہ حمزہ ٹھیک ہے نا حمزہ ہے الف تا ماضی کے شروع میں ایک حرف چار حرفوں میں سے لگا دو وہ چار حروف یہ ہیں الف تا یا نون کے مجموعہ ان کا عطینہ ہے ان چار حرفوں کو مظاہرے کی علامت کہتے ہیں یہ مظاہرے کی علامت ہوتی ہیں جس وقت شروع میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ مظاہرے کی علامت ہیں حمزہ تا یا اور نون وغیرہ کہتے ہیں الف صرف یہ صرف سمجھانے کے لیے کیا گیا حضرت نے اصل میں کتاب اس طرح لکھی ہے کہ تاکہ ہر بندہ سمجھ جائے تو یہ تو میں نے آپ کو ویسے بتا دی یہاں پہ حمزہ نہیں لکھ رہے وہ الف لکھ رہے ہیں تاکہ عام آدمی بھی بالکل سمجھ جائے کہتے ہیں الف صرف ایک سیگا واحد مذکر و معنس متکلم کے شروع میں آتا ہے ایک سیگے کے اندر آتا ہے اور وہ کون سا ہے واحد متکلم اور واحد متکلم میں کیا ہوتا ہے مذکر بھی شامل ہوتا ہے اور معنس بھی شامل ہوتا ہے تو کہتے ہیں الف صرف ایک سیگے کے شروع میں آتا ہے اور وہ کون سا ہے واحد متکلم واحد متکلم جیسے اف آلو کے شروع میں آپ دیکھیں گے اف آلو کے شروع میں آئے گا اور تا آٹھ سیگوں میں تا کتنے میں آئے گی آٹھ کے اندر اتائی نہ نا ہے نا تو حمزہ یا الف آپ کہہ لیں آپ اپنی آسانی کے لیے الف کہیں الف ایک سیگے میں تا آٹھ سیگوں میں آٹھ سیگے کون کون سے تین مذکر حاضر تین مونس حاضر گویا چھ سیگے ہوتے ہیں حاضر کے کتنے سیگے ہوتے ہیں چھ تو حاضر کے اندر تو مظاہرے کے اندر تا آئے گی یا آئے گی مظاہرے کے اندر تا چھ کے چھ سیگوں میں آ گئی چھ ہو گئے اب کیا ہوگیا باقی تا کدھر آئے گی دو سیگے رہ گئے وہ ہے ایک آ گیا جی دوسرا آ گیا تین مذکر حاضر تین مونس حاضر اور دو مونس غائب کے سیگوں میں دو مونس غائب کون کون سے دو مونس غائب واحد مونس غائب اور تسنیا مونس غائب واحد مونس غائب اور تسنیا مونس غائب تو کتنے ہو گئے آٹھ سیگے الف ایک سیکے کے شروع میں تا آٹھ سیگوں میں حاضر کے چھ کے چھ سیگوں میں اور مونس غائب کے دو سیگوں میں تو یہ بن گیا ہمارے پاس نو ہو گئے یا باقی کتنے رہ گئے پانچ باقی کتنے رہ گئے پانچ تو اس میں سے کیا ہوگا ہمارے پاس آ جائے گا اب آ گیا یا باقی رہ گیا یا تین میں سے حمزہ بھی ہو گیا تا بھی ہو گیا اچھا جی اب یا ہے یا ہے اب یا کس میں آئے گی یا مذکر غائب کے تین سیگوں میں یا مذکر غائب کے جو تین سیگے ہیں نا ان سب میں آئے گی یا یا جو دیکھ لیں یا فلو یا فلان یا فلونا تو یا تین سیگوں کے اندر اور ایک چوتھا سیگا ہے جمع منس غائب کا جمع منس غائب چھٹا سیگا آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے یا فالنا چھٹا سیگا میں نے پہلے بھی کہا تھا احتیاط کرنی ہے اس میں یا فالنا جمع معنس غائب چھٹا سیگا جو ہے وہ ہے یا فالنا تو یا تین مذکر غائب کے سیگوں میں اور ایک جمع مونس غائب کے سیگے میں تو نو اور چار کتنے ہو گئے تیرہ نو اور چار تیرہ اب پیچھے صرف ایک رہ گیا اور وہ ہے نون اتینا میں سے نون نون آتا ہے جمع متکلم کے شروع میں جمع متکلم کے اندر تسنیاں بھی شامل ہے اور جمع بھی دونوں شامل ہیں لیکن ہم کو کہتے ہیں جمع متکلم تو یہ ہمارے پاس سو پورے کے پورے بن جاتے ہیں میں نے بتایا الف کتنے سیگوں کے شروع میں آئے گا ایک میں آئے گا ٹھیک ہے ایک میں آئے گا نمبر دو تاک گی آٹھ میں آئے گی تو ایک اور آٹھ نو چار کے شروع میں یا آئے گا یا تو نو اور چار تیرہ اور ایک کے شروع میں آئے گا نون تو وہ کتنے ہو جائیں گے چودہ تو گویا نون ایک ایک سیگے کے شروع میں آئے گا الف اور نون اور تا آٹھ سیگوں کے گا اور یا چار سیگوں کے شروع میں آئے گا تو اس طریقے سے پورے یہ فوٹین بن جائیں گے اور یہ مظاہرے کی علامت کہلاتے ہیں مظاہرے کی علامت یہ تو تھا شروع میں کیسے ہوگا مظاہرے یا فلو یا فلانے یا نہ تفل تفلان یا فلنا تفل فلتا فلانے تب تف تفلنا افل نفل یہ تو شروع کے اندر بھائی اس کے آخر میں کیا ہوگا ماضی کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ ماضی کے آخر میں کیا آتا ہے فتح آتا ہے زبر آتا ہے ماضی کا آخر پہ زبر آتا ہے ماضی کے آخر میں اب مظاہرے کے آخر میں کیا کام کرنا ہے مظاہرے کے آخر میں کیا ہونا ہے اس کو اب سمجھنا ہے شروع کی بات ہوگی اب اس کے آخر کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں مظاہرے کے آخر میں پانچ سیگوں میں پیش لگا دو پانچ سیگوں میں پیش لگا دو وہ پانچ سیگے یہ ہیں واحد مذکر غائب وہ کیا تھا یف واحد معنس غائب وہ کیا تھا تفلو واحد مذکر حاضر وہ کیا تھا تف واحد متکلم افلو اور جمع متکلم نفلو تو کتنے ہو گئے پانچ سیگوں کے آخر میں کیا آئے گا پیش آئے گا یہ اچھی طرح یاد کرنا ہے پانچ سیگوں میں آخر میں پیش آئے گا جی؟ پانچ سیگوں کے آخر میں پیش آئے گا وہ پانچ سیگے یہ ہیں واحد مذکر غائب واحد مونس غائب واحد مذکر حاضر واحد متکلم اور جمع متکلم تو یہ پانچ سیگے ہو گئے کہتے ہیں سات سیگوں میں نون اعرابی لگا دو نون اعرابی آخر میں ہم لگا رہے ہیں پانچ سیگوں میں ہم نے پیش لگایا آخر میں نون نون آ رہا ہے نا نون آپ دیکھیں نون جیسے کہ کیا آ رہا تھا جی یلا یفلونا یلونا تفلا تفلونا تفلینا آپ کو نون زیادہ میں نظر آئے گا لیکن نون آپ کو زیادہ میں نظر آئے گا نون آخر میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نو سیگوں میں آپ کو نون نظر آ رہا ہوگا نو کے اندر آخر میں کیا نظر آ رہا ہوگا نون لیکن نون اعرابی جو ہوں گے نا وہ کتنے ہوں گے وہ سات ہو گئے سات ہوں گے اس میں سے دو نون اعرابی نہیں کہلائیں گے دو نون اعرابی نہیں کہلائیں گے باقی جو نون ہوں گے وہ کیا کہلائیں گے نون اعرابی اب میں بتاتا ہوں کہ نون اعرابی کون دو کون سے نہیں ہے دو کون سے نہیں ہے ہاں نون اعرابی اعراب سے ہے ٹھیک ہے نا اعرابی آراب نہیں پڑھنا آراب نہیں ہوگا کیا ہوگا نون اعرابی اعرابی ٹھیک ہے نون اعرابی وہ کیا ہوگا تو سات سیگوں میں ٹھیک ہے نا یفلانے تفلانے یفلونا تفلینا وغیرہ تو دو سیگے ایسے ہیں ہاں یہ جو آخر میں نون نون آ رہا ہے نا نون آ رہا ہے نا یا فلانے کے اندر آ رہا ہے فلانے میں آ رہا ہے تفلینا فلینا میں آ رہا ہے یا فلونا میں آ رہا ہے یہ تفلونا فلونا کے آخر میں نون آ رہا ہے ہاں دو سیکھے ہیں جس میں وہ نون عرابی نہیں کہلائے گا اور وہ مونس جمع معنس کے سیکھے ہیں کس کے جمع معنس کے کون کون سا سیگا ہے چھٹا سیگا اور بارہواں سیگا چھٹا اور بارہواں جمع معنس غائب کے اندر کیا آتا تھا یالنا چھٹا سیگا کون سا آتا ہے یالنا اور بارہواں سیگا کون سا آتا ہے یا فالنا تو یہ جو دو ہے نا یہ دو یہ دو ہیں یہ یہ نون اعرابی نہیں کہلاتے یہ میں انشاءاللہ شاء آپ کو بتاؤں گا جمع معنس کے سیکھے یہ چھٹا اور بارہواں یہ نون اعرابی نہیں کہلائیں گے ہاں یہ مبنی ہوتے ہیں باقی جتنے آپ کو نون نون آخر میں نظر آئیں گے نا نون اس کے اندر یفلانے تفلانے تفلانے تفلانے یفلونا تفلینا تفلونا وغیرہ یہ جو نون آخر میں آ رہا ہے وہ سات جو ہوں گے سات دو تو نکل گئے جسے باقی جو سات ہوں گے وہ کیا کہلائیں گے نون اعرابی نون اعرابی سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے تو میں اتنا آسان کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کتاب میں تو انہوں نے سیدھا لکھا وہ سات سیگوں میں نونے لگا دو وہ سات سیگے یہ ہیں میں اس لیے وقوع کر رہا ہوں تاکہ یہ پورا کا پورا آپ کے سامنے ایک ہو سمجھ کے پڑھ لیا جائے ویسے تو یہ ہوتا ہے بس یاد کرا دیا کہ چلو جی یاد کر لو تو آپ دیکھیں گے آپ گنے اس کا دیکھیں کتنے سیکھیے کہ آخر میں نون آ رہا ہے کتنے سیگوں کے اندر نون آ رہا ہے آپ جو مظاہرے کی گردان کریں نا مظاہرے مثبت کی گردان کریں آپ یا فلو یا فلان یا فلون تفر فلو تا یا فلنا تفل فلو تا فلان تف فلونا تا نہ فلو دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ پانچ سیگوں کے آخر میں تو کیا آئے گا پیش آئے گا آپ دیکھ لیں کتاب اپنے سامنے کھولیں فلو کے آخر میں تفلو کے آخر میں تفلو کے آخر میں ٹھیک ہے پھر افلو کے آخر میں اور نفلو کے آخر میں اوپر پیش پیش آ رہا ہے نا یہ تو بات ختم ہو گئی پانچ سیگوں کے اندر پیش آئے گا آخر میں نو سی, نو سیگے ایسے ہیں جس کے آخر میں نون آ رہا ہے نون الانے فلانے یلونا تف الانے یف النا تف الانے تف تفنا تف الینا تف الانے تف النا نو سیگے ایسے ہیں جس کے آخر میں کیا آ رہا ہے نون آ رہا ہے ٹھیک ہے جب یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی نے ابھی دیکھیں یہ ابھی ذرا ٹائم لگتا ہے ابھی سے آپ نون عرابی کیا ہے نون عرابی کیا ہے بھائی ابھی آپ ایک ٹرم سمجھو نون عرابی بس ٹھیک ہے ابھی آپ نے یاد کرنا ہے چیز کو میں سر آپ کو بتاؤں گا جب میں بتاؤں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ جی یہ تو نون عرابی کیا چیز آ گئی ہے یہ تو سارا کام ہی وہ ہوتا ہے کہ یہ تبدیل کیسے ہوگا اعراب سے ہے نا اعراب جیسے کہ اعراب ہوتا ہے نا زبر زیر پیش ایسے ہی یہ نون بھی ایک قسم کی ایک وہ ہوتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے مظاہرے کے اندر پتہ چلے گا نون اعرابی کبھی گر جائے گا یہ نون کبھی کیا ہوگا اس طریقے سے معاملہ ہو رہا ہوگا کبھی نظر آئے گا کبھی نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا تو اب یہ کیا ہو گیا ناؤ کتنے ہو گئے جی سات سیگوں کے آخر میں نون ارادی لگائیں سات سیگوں کے ہوں تو سات سیگوں میں کیا ہوتا ہے نون ارادی وہ سات سیگے یہ ہیں لیکن چار تسنیا کے ہوتے ہیں چار تسنیا کے چار تسنیا والے سیگے ہوتے ہیں کون کون سے سیگے ہوتے ہیں چار تسنیا کے وہ کون کون سے ہیں یف الانے ایک یف الانے ہوگا اور باقی سارے کیا ہوں گے تفلانے تف الانے تف الانے ٹھیک ہے ایک کیا ہوگا یا فلان ہے اصل میں آپ لوگوں گردان یاد ہونی چاہیے اس لیے تو میں نے کل کہا تھا کہ گردان یاد کرنی ہے صحیح طریقے سے گردان یاد نہیں ہوگی پھر کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ ہو رہا کیا ہے گردان یاد ہونا ضروری ہے یا فلاں ایک آ گیا باقی سارے کیا آ رہے ہوں گے ت فلاں ت اس کے اندر مجھے آپ یہ بتائیں جو آخر میں نون ہے اس کے نیچے کیا چیز آ رہی ہے نون کے نیچے زیر آ رہی ہے اس نون کے نیچے کیا آ رہی ہے زیر آ رہی ہے اس نون کے نیچے کیا آ رہی ہے زیر تو چار چار تسمیاں ہیں کہ ان میں نون عرابی مقصور ہوتا ہے کسرے والا ہوتا ہے نون کیا یہ نون عرابی جو ہے نا یہ کیا کہلائے گا اس میں مقصور ہوگا کسرا آیا ہوا ہوگا زیر آئی ہوگی نیچے ٹھیک ہے چار تسمیاں کے اندر دو جمع مذکر غائب و جمع مذکر حاضر ایک یف جمع مذکر غائب کا سیگا کیا ہوتا ہے یف فالونا جمع مذکر حاضر کا سیگا کون سا ہوتا ہے تفالونا ٹھیک ہے دو ہی گئے اور ایک واحد مونس حاضر واحد مونس حاضر کیا ہوتا ہے تف علینا گردان میں دیکھیں لکھا ہوگا تف علینا ٹھیک ہے گردان میں کیا آئے گا ایک سیگا آئے گا وہ کیا آئے گا تف علینا واحد مونس حاضر کا سیگا آئے گا تف اب آپ ان کے اندر دیکھیں ان میں نون پہ کون سی حرکت آ رہی ہے یف فلونا تف تفلینا ان پہ کون سی حرکت آ رہی ہے یف تفلونا تف تف نون نون پہ کیا آ رہا ہے سارا نون پہ دیکھیں زبر زبر زبر ٹھیک ہے نا تو نون کیا ہو گیا فتح آ رہا ہے فتح تو ہم کہتے ہیں یہاں پر یہ جو نون ہے نا یہ جو نون عرابی ہے یہ نون عرابی یہ مفتو ہے چار کے اندر کیا تھا نون عرابی مقصور تھا اور تین کے اندر نون عرابی کیا ہے مفتو تو گویا سات جو نون عرابی آ رہے تھے سات ان میں سے چار کیا ہو گئے مقصور اور تین آگے مفتو تین کیا آگے مفتو اور مونس جیسا کہ ماضی میں آتا ہے مزارے میں بھی آتا ہے نون جمع مونس جیسا کہ ماضی میں آتا جیسا کہ ماضی میں آتا ہے مزارے میں بھی آتا ہے نون جمع مونس آیا تھا نا ماضی کے اندر بھی میں نے آپ کو کہا تھا گردان کرتے کرتے کرتے آپ نے چھٹے سیگے کے اوپر بڑی احتیاط کرنی ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا تھا فا فا فا فا فعلتا فا فعلنا ٹھیک ہے وہاں پہ بھی آیا تھا نا آخر چھٹے سیگے کے اندر جمع مونس کے اندر ایک دم چھٹا سیگے سے کام خراب ہوتا ہے پھر پھر آپ چلتے جاتے ہیں تو یہ جو ہے نا تو جیسا کہ ماضی کے اندر یہ نون آ رہا تھا ایسے ہی مظاہرے کے اندر بھی آتا ہے یفلنا فلنا اور تفلنا نون جمع مونس ماضی میں بھی آیا تھا یہاں پر بھی آئے گا اور جمع مونس ٹھیک ہے جمع مونس حاضر میں بھی آیا تھا نا فالتنا فالتم اچھا، فالتی فالتما فالتنا تو جمع مونس کا جو نون تھا یہ ماضی میں بھی آیا تھا اور مظاہرے میں بھی آیا تھا تو چھٹا سیگا اور بارہواں سیگا یہ ذرا خطرناک سیگے ہوتے ہیں ادھر ذرا تھوڑا سی احتیاط کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہیں جمع مونس کے سیگے ہیں ہیں ہی جمع مونس کے سیکھے ہیں تو بڑے احتیاط کے ساتھ تو اس کے اندر سے کیا ہو جائے گا کہ یہ جو ہے ماضی مظاہرے میں بھی آتا ہے یہ تو تھا کہ ان کی یہ آ گیا آگے ہم چلتے ہیں یہ تھا مظاہرے معروف بنانے کا قاعدہ اب چلیے جی مظاہرے مجھول بناتے ہیں مظاہرے مجھول آپ کو یہ چیز آ گئی آپ نے مظاہرے کے اندر دو چیزیں سیکھی کہ بھئی شروع میں مظاہرے کے کیا آئے گا ہم نے کہا چار حروف میں سے کوئی چیز آئے گی الف تا یا نون الف تا یا نون یا حمزہ تا یا نون کہہ لیں آپ اس کو ٹھیک ہے وہ تو حضرت نے جو کتاب میں لکھا الف تا یا نون اس وجہ سے آسانی کے لیے کہ بھائی بچوں کو اب کیا بتایا جائے حمزہ یا الف کے حوالے سے تو رسول نے کہا الف تا یا نون یہ آگے اتائن الف ایک سیگے کے شروع میں نون ایک سیگے کے شروع میں تا آٹھ سیگوں کے شروع میں اور یا چار سیگوں کے شروع میں پھر آخر میں کیا آتا ہے جی آخر کے اندر جو نون عرابی ہوگا اگر پانچ سیگوں کے آخر میں پانچ سیگوں کے آخر میں پیش آئے گا پانچ سیگوں کے آخر میں کیا آئے گا پیش آئے گا ٹھیک ہے پانچ سیگوں کے آخر میں سات سیگوں کے آخر میں نون ارادی آئے گا اور دو سیگوں کے آخر میں آئے گا نون جمع مونس نون جمع مونس چھٹا اور بارہواں سیگا چھٹا اور بارہواں نون جمع مونس ان کے آخر میں نون جمع مونس آئے گا تو جہاں پہ نون عرابی آئے گا تو چار سیگوں کے آخر میں نون عرابی مقصور ہوتا ہے یا فلا فلا فلا فلا اور تین سیگوں کے اندر نون عرابی مفتو ہوتا ہے فتح ہوتا ہے وہ کون کون سے جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر اور واحد مونس حاضر کا سیکھا یفلونا تفلونا تفلینا تو یہ سات اور پانچ کتنے ہو گئے بارہ اور دو ٹھیک ہے نون جمع مونس والے یہ کیا ہوں گے یہ یہ اپنی حالت پہ اس کا کچھ نہیں ہے اس پہ کچھ بھی نہیں ہے بس آپ فلنا تفلنا ٹھیک ہے اور یہ مبنی ہوتے ہیں یہ مبنی ہوں گے یہ کیا ہوں گے مبنی ہوں گے نون یہ کیا ہوں گے دو یہ جو ہیں دو وہ کہلائیں گے ٹھیک ہے جی تو اس لیے اب ہم چلتے ہیں جی مزارے مجھول کی طرف مزارے مجھول بنانے کا قاعدہ کیا ہے مزارے مجھول نون جمع مونس کا انشاءاللہ بتا دوں گا ابھی دیکھیں ہر چیز ابھی نہیں سمجھ سکتے آپ نے آرام آرام سے چیز کو کھانا چاہیے ٹھنڈا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے گرم گرم چیز کھائیں گے تو جو ہے بندے کا منہ بھی جل جاتا ہے اس لیے فوراً نون رابی کیا ہے فلاں کیا ہے یہ کیا ہے یہ انشاءاللہ بھی آئیں گی گردانے آپ کی جب ہم جائیں گے بھائی آگے اس اگلی جو گردان آئے گی ابھی آپ کو فوراً پتا چل جائے گا کہ ہوگا کیا نون رابی کیا چیز کیا ہے جب آگے اگلے سر شروع ہوگا فصل نمبر تین کے اندر پہنچیں گے تو فصل نمبر تین کے اندر ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو چیزیں جو ہیں ابھی بس آپ ٹرم سیکھیے ابھی آپ ٹرم سیکھیے کہ بھئی یہ کیا وہ ہیں اس کو کہتے کیا ہیں کیا چیزیں مزار مجھول بنانے کا قاعدہ مزار مجھول بنانے کا قاعدہ بھی گردان آپ یاد رکھیں بس گردان آپ یاد رکھیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ چیزیں پتا ہو کہ جی فلاں اگر آپ گردان صحیح کر سکتے ہیں تو بس ٹھیک ہے ختم کوئی بات نہیں اگر آپ گردان بنا سکتے ہیں سیگے کو صحیح پڑھ سکتے ہیں پھر آپ کو یاد ہو یا نہ ہو کہ جی فلاں کتنے میں آیا تھا فلاں میں کتنے میں آیا تھا فلاں میں نہیں آئے گا اچھا کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بس یاد کریں اس کو یاد کریں اس کو آپ یاد رکھیں اس کے اندر سے بس اپنے اس میں وہ کریں بھی آپ گردان یاد کر لیں ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا یہ ایک پیٹرن ہے ایک سانچا ہے ایک گردان آپ کو یاد لاکھوں گردانے آپ کو مظاہرے کی یاد ایک گردان یاد لاکھوں یاد یہ جی، میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جو ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ ہے کہ جی لاکھوں ہاں جی لاکھوں جتنے آتے جائیں گے جتنے مستر آئیں گے جس طرح کا بھی لفظ آئے گا آپ مظاہرے کی گردان کریں گے تو سب میں یہی کام چل رہا ہوگا ایسے ہی ہو رہا ہوگا ہلکی بہت تھوڑی بہت تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے ماضی بھی ایسے ہی ہو رہا ہوگا اس کے اندر بھی ایسے ہی کام چل رہا ہے مظاہرے مجھول بنانے کا قاعدہ کہتے یہ ہیں علامت مظاہرے ابھی ہم نے پڑھا علامت مظاہرے کیا ہوتے ہیں علامت مظاہرے چار جو حروف تھے کون کون سے علامت مظاہرے عطینا الف تا یا نون عطینا اس کو کیا کہتے ہیں علامت مظاہرے ان کو کیا کہتے ہیں علامت مظاہرے کہتے ہیں علامت مظاہرے کو پیش دے دو جب اس کے ہم مجھول بنائیں گے نا مظاہرے مجھول بنائیں گے تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کو آپ نے پیش دے دینا ہے وائس اوکے وائس اوکے جی الفتا یا نون ان کو ان کو آپ نے پیش دے دینا ہے اگر پیش نہ ہو اگر پیش ہے تو بھائی معاملہ ہی ختم ہوگا ٹھیک ہے پھر تو کوئی نہیں لیکن اگر پیش نہیں ہے تو آپ نے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ ان کو پیش دینا ہے دوسرا کام آخری حرف پہ جا کر آخری حرف سے جو اس کا آخری حرف کا جو ہمسایا ہوگا آخری حرف کا جو ہمسایا ہوگا آخری حرف پہ پہنچے بالکل اسٹارٹنگ کے اندر جو تھا شروع میں اس کو پیش دیں آخری حرف پہ پہنچے اس کا جو ہمسایا اس پہ جو پہلے والا ہوگا اس کو آپ نے زبر دینا ہے ہاں سیکنڈ لاسٹ جو ہے سیکنڈ لاسٹ جو ہے ٹھیک ہے نا لاسٹ سے پہلا والا جو ہے سیکنڈ لاسٹ جو ہے اس کو آپ نے کیا کر دینا ہے زبر دے دینا ہے اگر زبر نہیں اگر زبر ہے تو بس ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ زبر دے دیں اس کو دو کام ہو گئے ٹھیک ہے باقی جتنے سیے ہوں باقی جتنے حروف ہوں گے وہ جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے بات سمجھ آ گئی جیسے کہ مظاہرے میں تھے معروف میں تھے ویسے ہی مجھول میں بھی رہیں گے تو مجھول کے لیے آپ کو دو کام کرنے پڑیں گے اسٹارٹنگ کو آپ نے کیا کرنا ہے تعینہ کو آپ نے پیش دینا ہے اور سیکنڈ لاسٹ کو آپ نے زبر دے دینا ہے بس باقی جس طرح ہے جو جس طرح ہے اس کو ویسے ہی رہنے دینا ہے مجھول میں ماضی مجھول بھی ماضی مجھول میں ہم نے کیا کیا تھا ماضی مجھول میں ہم نے یہ کیا تھا کہ اسٹارٹنگ کو ہم نے پیش دیا تھا اور سیکنڈ لاسٹ کو سیکنڈ لاسٹ کو زیر دے دی تھی ٹھیک ہے نا سیکنڈ لاسٹ کو زیر دے دی تھی اور جو ساکن جو حرکت والے ہر تھے جتنے بھی حرکت والے ہر تھے ان کو ہم نے کیا کیا تھا جتنے بھی حرکت والے ہر تھے ان کو ہم نے پیش دے دیا تھا سب کو ٹھیک ہے بس اس میں بلکہ آپ یوں کہیں کہ لاسٹ سیکنڈ لاسٹ کو ہم نے زیر دیا تھا اور جتنے حرکت والے ہر تھے ان کو ہم نے پیش دے دیا تھا اور جو ساکن تھے ان کو ساکن چھوڑ دیا تھا ساکن جو تھے ان کو ساکن چھوڑ دیا تھا لیکن مظاہرے کے اندر ہم کیا کریں گے فرسٹ والے کو پیش دیں گے اور سیکنڈ لاسٹ کو زبر دیں گے اور باقیوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے تو دیکھیے اب کرتے ہیں ذرا آپ نے گردان یاد کی تھی یف سے یف آلو سے کیا گردان بنی تھی یو فلو دیکھیں یف والل سے کیا بنا یو فلو تو یا کو پہلے آپ پیش دے دیں ٹھیک ہے سیکنڈ لاسٹ آئن ہے آئن اس کو زبر دے دیں اگر زبر نہ ہو یہاں پہ پہلے سے زبر ہے تو ٹھیک ہے تو کیا بن گیا یا فالو سے یو فالو یا فالو سے یو فالو اور پھر ویسے ہی کا دان کرتے جائیں گے یا فالو سے یلا نے کیا تھا تو یو فالو سے کیا کریں گے یو فلاں یو فلونا تو فلو تو فلاں یو فلنا تو فلو تو فلاں تو فلونا تو فلینا تو فلاں تو فلنا و فلو اور نو فلو ایسے ہی کام چلتا رہے گا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں مختلف مثالیں دی کہتے ہیں جی یس ریبو سے کوئی اس وقت کلاس تو نہیں ہے نا کوئی کلاس تو نہیں ہے ہماری ہی کلاس اس وقت چلنی ہے کہ ہماری اس دوسرے روم میں چلنی ہے کلاس تو نہیں ہے کسی کی کلاس تو نہیں ہے بتا دیجیے مجھے اچھا ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے اگر اب چلتے ہیں جی یز ریبو یز ریبو سے آپ کیسے کریں گے دیکھیں یز ریبو ہے نا یہ مظاہرے معروف ہے یز ریبو اس کا مجھول بناتے ہیں یز ریبو کا مجھول بناتے ہیں یز ریبو کا مجھول کیسے بنائیں گے فرسٹ والے کو زما دے دیں پیش دے دیں اب میں زما بھی بولوں گا اچھا یہ نو آپ نے زما کیسے کہتے ہیں بھائی ہم ہم سرفی بننا ہے ہم نے نہ بھی بننا ہے تو ہم اب جو ٹرمز بھی استعمال کریں گے وہ وہی استعمال کریں گے جو ٹرمز اس میں سرف اور ناب میں استعمال ہوتی ہیں زبر زیر پیش نہیں استعمال ہوتا ٹھیک ہے زبر زیر پیش یہاں پہ ہم نہیں استعمال کریں گے ہم یہاں پہ کہیں گے زما فتح کسرا یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہوں گے اس لیے اگر میں کہہ دوں زما یا فتح یا کسرا یا مفتو یا مضموم یا مقصور تو اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے میں نے ایک ہفتہ ہمارا ہو چکا ہے ایک ہفتہ تقریباً ہمارا ہو چکا ہے تو ہم نے یہ جو ہے یہ چیزیں آپ کو پہلے جب اسٹارٹ کی تو اس وقت میں نے آپ کو بتائی تھی اصطلاحات اس لیے اب آپ کو آ جانی چاہیے میں ابھی تک میں زبر زیر پیش بول رہا ہوں صرف اسی وجہ سے تاکہ آپ کو ایک آسانی رہے لیکن اب سے میں ایسا نہیں کروں گا اب ضمہ فتح کسرا ٹرمز بھی وہی جو صرف اور نہ ٹرمز ہیں ٹھیک ہے جن ساتھیوں نے نہیں بھی یاد کی ہوئی ہیں وہ یاد کریں ان کو وہ یاد کریں ان کو ٹرمز کو ضروری ہے جب آپ ایک علم پڑھ رہے ہیں اور اس میں ٹرمز آپ کو نہیں آتی اس علم کی آپ نہیں چل سکیں گے زما فتح کسرا تو کہتے ہیں جی یس ریبو یس ریبو دیکھیں یہ کیا تھا یا مفتو تھے یا مفتو تھا اب اس یا کو کیا کر دیں گے مضمون زما دے دیں گے یا کو زما دے دیں گے تو کیا یا اچھا سیکنڈ لاسٹ پہ آپ چلے جائیں سیکنڈ لاسٹ با کا جو تھا با کے ساتھ والا کیا تھا ٹھیک ہے نا با را جو تھی را ٹھیک ہے نا پہلے کیا تھی یعنی یہ را کے نیچے زیر ہے تو راہ کیسی پڑی جائے گی تاریخ حضرات کیسے کہتے ہیں کہتے ہیں راہ کے نیچے زیر ہے تو یہ اب پتلی پڑی جائے گی اب اس کو کیا کرنا ہے ہم نے کسی کے اوپر ہاں، اس سیکنڈ لاسٹ کو ہم نے فتح دے دینا ہے پتہ تو راہ کے اوپر گویا فتح جب آ جائے گا تو اب جب پڑیں گے تو یہ تھوڑی سی وہ ہو جائے گی اس کو اب موٹا پڑا جائے گا موٹا پڑا جائے گا تو باقی حرفوں کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں تو یس ریبو سے کیا بن جائے گا یوز ربو یس ریبو سے یوز ربو یسریبو سے یوزربو ہو جائے گا اچھا چلیں اب یس ماؤ یس ماؤ یس ہے تو شروع میں زما شروع میں زما سیکنڈ لاسٹ پہ فتح تو یس ماؤ سے یسماؤ اور یوکریمو سے یوکریمو یوکریمو بھی معروف معروفی ہے یوکریمو کیا ہے مزار معروف لیکن اس میں حروف عطین کے شروع میں حروف عطین حروف عطین پر کیا آ رہا ہے یہاں پر پہلے سے ہی ذمہ موجود ہے پہلے سے ہی ذمہ موجود ہے یوکریموں کے اندر پہلے سے ہی زمہ موجود ہے اس کو مجھول نہیں کہنا آپ کہیں گے جی یہ یو یو آیا ہوا ہے تو یہ یہ نہیں جی پہلے سے ہی معروف یہ معروف ہے اچھا یہ مجھول نہیں ہے یوکریمو اس پہ ذمہ موجود ہے تو سیکنڈ لاسٹ کو پکا دے دیں تو یوکریمو سے یوکرمو یج تانیبو سے یج تانیبو سے یج تانیبو سے آپ کریں گے یا کے اوپر ذمہ اور سیکنڈ لاسٹ پہ فتح تو کیا بن جائے گا یج تنیبو کی بجائے یوج تنابو یوج تنابو یج تنیبو کی بجائے یوج تنابو اور مظاہرے مثبت کے شروع میں لا لگا دیں تو مظاہرے منفی بن جاتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا مظاہرے مثبت کے شروع میں لا لگا دیں تو کیا بن جائے گا ٹھیک ہے تو وہ لا یزریبو لا یوزربو جتنے بھی ہوں گے اس کے شروع میں لگاتے جائیں گے گردان سے اتنا یاد کرنی ہے آپ نے اچھا گردان یاد کرنی ہے یہ چیزیں آپ کو خود بخود وہ ہوتی جائیں گی آپ یہ نہیں ہے کہ اس کو رٹا لگا لیں جی رٹا لگائیں اس کو بس آپ گردان سے اتنا یاد کریں یہ آپ کو خود بخود وہ ہو جائے گا آپ تھوڑا سا غور سے اس کو دیکھیں گے بھی ہو رہا کیا ادھر نہ بھی پتہ چلے تو کوئی بات نہیں بس آپ کو گردان صحیح آنی چاہیے اب آگے نظم آ گئی ہے یوکریم جو ہے اچھا ہاں وہ راہ مقصورہ سے پہچانا جائے گا بالکل صحیح بات ہے ہاں مقصورہ سے یوکریم پڑھیں گے تو ہم کہیں گے معروف ہے یوکرمو پڑھیں گے تو ہم کہیں گے مجھول ہے سمجھ رہے ہیں بات کو یوکریمو پڑھیں گے تو معروف اور یقرمو پڑھیں گے تو مجھول اب آ گیا جی نظم ہے مزارے کی علامت حرف چار تا الف اور یا و نون کو کر شمار ہے مجموع چاروں کا عطین یاد کر لے دل سے تو اے نور این یعنی یہ چار ہے الف صرف ایک سیگا کے لیے ایسے ہی نون ایک سیگا کے لیے چار سیگوں میں ہے یا آتا صدا آٹھ سیگوں کے لیے ہے تا بنا پانچ کے آخر میں زمہ لگا دو لگا نون اعرابی ملاؤ سات جا پھر بنانا اگر مجھول کو پھر بنانا ہے اگر مجھول کو تم علامت پر ہمیشہ ذمہ دو علامت مظاہرے پر ذمہ دے دو بعد ازاں آخر سے پہلے دو زبر اور باقی رکھو اس کے حال پر لا اگر مثبت مظاہرے پر لگے بے شک و لا رب وہ منفی بنے ٹھیک ہے اگر مظاہرے مثبت کے شروع میں لگائیں گے تو وہ کیا بن جائے گا نظارے منفی بن جائے گا یہ انہوں نے پورا کا پورا ایک طریقہ بتا دیا آپ کو ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں ذرا سوالات کی طرف سوالات کی طرف ہم آتے ہیں ہاں تو یہ بات ہے فیصد آسان ہے لیکن یہ جن کو مناسبت ہوتی ہے نا شیروں کے ساتھ شیروں کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے وہ یاد کر لیں تو شیر کی ایک میں آپ کو خوبی بتاتا چلوں شیر بھولتے نہیں آدمی کو شیر بھولتے نہیں ہیں اگر آپ یاد کر لیں ہم نے تو کیے تھے انشاءاللہ علم میں انشاءاللہ جب آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا ہم نے پورا کا پورا یاد کیا تھا جی ایک ایک شعر کو تو پہلے زمانوں کے اندر تو پہلے تو پوری کی پوری نحف وغیرہ آپ کتابیں دیکھیں گے ایسی بھی کہ پوری نحب شیروں کے اندر لکھی ہوئی ہوگی پوری نحف فارسی کے اشعار فارسی کے اشعار ہوں گے عربی کے اشعار ہوں گے اس کے اندر پوری کی پوری نحف ایسے ہی سخت کے حوالے سے بھی تو وہ پہلے یاد کرتے تھے یہ علم یاد کرتے تھے وہ یاد کر لیے جس جی، پورے شعر یاد کر لیے جب شعر یاد کر لیے تو ان کو یاد ہوگی ساری کی ساری اور وہ بھولتی نہیں ہے بھول جاتی ہے اس طرح جو چیز آپ عربی میں یاد کریں گے یا فارسی میں یاد کریں گے وہ آپ کو نہیں بھولے گی جو چیز آپ اردو میں یاد کریں گے وہ بھول جاتی ہے عربی کے اندر یا فارسی کے اندر جو چیز یاد کی جاتی ہے وہ نہیں بھولتی ہے یہ ان کی خاصیت ہے ان زبانوں کی ان زبانوں کی خاصیت ہے وہ نہیں بھولتی لیکن جو چیز آپ اردو میں یاد کریں گے وہ آپ کو بھول جائے گی دیکھیے آپ ذرا سوالات نمبر ایک فیل مظاہرے کے وہ سکے بتاؤ جن کے آخر میں پیش آتا ہے بس آج اتنا ہی پڑھا دیں چلیں آج میں اتنا ہی پڑھا دیتا ہوں آج اتنا ہی پڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ سب شروع کرنے ہم نے نہ بھی شروع کرنی ہے ساتھ ہی ترجمہ بھی شروع کرنا ہے تیسرے پارے کا لیکن میں ترجمے سے پہلے کچھ چاہ رہا ہوں کہ صرف اور نہ کے ساتھ تھوڑی سی ایک ہلکی سی ایک مناسبت پیدا ہو جائے تو پھر آپ کو ترجمہ بھی ساتھ ساتھ شروع کروایا جائے یا یہ ہو سکتا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ ترجمہ پہلے ایک درس پہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ سے ترجمے کو سرف نحو کے حوالے سے گزار لیا جائے یہ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن پھر وہ خیر ڈبل ڈبل وہ ہو جائے گا کام ہو جائے گا اس لیے تھوڑا سا یہ چیزیں ہو جائیں مناسبت ہو جائے تو آپ تھوڑا سا ذرا ہمت کریں ہمت کریں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پانچ سے چھ مہینوں کے اندر اندر ہمارا جو ہے نا کورس ختم ہو جائے صرف کا بھی اور ناف کا بھی اور ہمارے ترجمے کا بھی چھ مہینوں تک ان ختم کرنے کی کوشش کریں گے سارا چھ مہینوں کے اندر اندر تاکہ بعد میں پھر آپ لوگ اس کی ریویژن وغیرہ بھی ہو جائے ٹھیک ہے جی کوئی کوشچن ہو تو پوچھ لیں اگر کوشچن ہے تو کوئی کوشچن ہو تو ٹھیک ہے جی چلیں بس صحیح ہے انشاءاللہ بس آج اتنا ہی پھر میں جلدی چھوڑ دیتا ہوں ویسے تو میرا ٹائم ساڑھے آٹھ تک میں کرتا نہیں ہوتا ساڑھے آٹھ تک تو نہیں میں نے آپ کو بتایا تھا نماز میری ساڑھے آٹھ بجے تو ہم پھر آٹھ بیس آٹھ پچیس تک جو سبق لیا کریں گے لیکن آپ چلیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے آج اتنا ہی کر لیتے ہیں پھر باقی حضرت خادم اللہ بھی انشاءاللہ موجود ہی ہوں گے ٹھیک ہے موجود ہوں گے تو حضرت پھر جو ہے وہ بس چلیں آج اتنا ہی کر لیتے ہیں بس ٹیسٹ ہے ہمارا تو آج اتنا ہی کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جو ہے وہ پھر میں کر لوں گا ان اس کی وہ کریں گے اجرا بھی ساتھ شروع ہوگا ابھی آگے اجرا بھی شروع ہوگا لیکن ابھی آپ یہ ذرا تھوڑا سا ماضی اور مظاہرے کے اندر تھوڑی سی ذرا آپ کو مناسبت ہو جائے اس کے ساتھ ماضی مظاہرے کے ساتھ پھر اس کا اجرا بھی ان شروع کریں گے ابھی ہمارے کورس میں شامل بھی ہے اجرا کے حوالے سے کتابیں شامل بھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہوگا ٹھیک ہے جی اچھا جی پھر السلام علیکم مائک فری ہے جی